عبید اللہ عمری نے بیان کیا کہا کہ ہم سے قاسم بن محمد نے بیان کیا انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ تم نے برا کیا کہ ہم کو کتوں اور گدھوں کے حکم میں کر دیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے میں آپ کے سامنے لیٹی ہوئی تھی جب سجدہ کرنا چاہتے تو میرے پاؤں کو چھو دیتے اور میں انہیں سکیڑ لیتی تھی باب اور حدیث کی مطابقت ظاہر ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو انیس